يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا شفيع المذنبين امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آدی بارگاہ دی شان درود و سلام حمد و ثنا و بعد بانیان محفل اصحاب صدر مجلس حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب دامت برکاتہ مولا علیہ واللہ و باقی شام دوست حضرات السلام علیکم دوستو بزرگو اس محفل مجلس ہے جی۔ خدا تو بغیر انسان نے انسان بڑھنے کی کوشش کیتی ہے لیکن انسان تو خدا حیوان بھی نہیں تو انسانی تاریخ دو انسان ہیں ساری مخلوق تو بدترین ایک ساری مخلوق تو بہترین بہترین انسان ہو ہے جس نے اللہ رب العالمین نو اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب اپنا معبود اپنا مسجود اپنا مقصود اور اپنا محبوب بڑھایا ہے بدترین انسان کون ہے جس نے اللہ رب العالمین اپنا خالق منیا نہ مالک منیا نہ رب منیا نہ حاکم منیا نہ معبود منیا نہ منیا نہ دو حصیاں ایک بہترین دوسرا بہترین دو ہی خانے نے ان دو خانے دے وچ انسان تانوں ملن گے بہترین انسان ہوئے جنوں خدا دے وی اتوار ہوئے خدا نو او دے اوتے اتوار ہوئے لوگاں نو او دے اوتے ہوئے تے اونوں لوگاں دے اوتے ہوئے ایسا انسان ایسا انسان مرتا نہیں ہے مر بھی جائے تو پھر بھی بہترین زندگی والا لوگ دھیان دیں انسان مرتا ہے میں نے کہا جو مر جاتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا جو انسان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے لوگ آنے دربار آنے کی لین جیڑے مار کے مٹی ہو گئے رہے میں نے کہا پاگل کے بچے تجھے انسان کا شعوری نہیں ہے جو انسان جو انسان ہوتا ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی جس کو مٹی کھا جاتی ہے وہ انسان نہیں ہوتا جس کو مٹی کھا جائے وہ انسان اور جو انسان ہوتا اس کو مٹی نہیں کھاتی پوری دنیا دے چلے جاؤ شور ہے ہر پاس انسان نو بڑا چپے چپے دے تعلیمی ادارے کھلے ہوئے نے چپے چپے دے کیا کیوں کھولے نے یہاں انسان کی تعمیر ہو رہی ہے یہاں انسان تیار ہوتے ہیں انسان نو تیار دے کارخانے تے ملنے

جیسے انہیں باہر تصویر ہے اندر بھی ویسی تعلیم ہے جاؤ دیوار سے باہر لکھے کھڑے اور الحمدللہ سارے تعلیمی ادارے باہر تصویر نہیں لائی تصویراں دے کول بھی ہیں ساڈے کول بھی نے وہ تصویروں سے انسان تیار کر کے بتاتے ہیں ساڈے کول تصویراں کوئی نہیں اچھا چیلنج دے بابا فرید ہے رضی اللہ تعالی عنہ تم اپنی مکمل تاریخ انسانی میں غیر اسلامی تاریخ اور مکمل بابا فرید کو خدا اسے درد کا جڑا کتا ہے نا وہ بھی شعور بکھا دو انسان من لوا گے چار یار یا غوث آزم ترتیب نال دسنے کہ انسان اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ گل میں ذرا کھول کے نہیں کرنا انسان کی تلاش ہے کہ نہیں حالانکہ سب انسان بیٹھے ہیں پھر انسانوں میں انسان تلاش کرتے ہو تلاش کر دو نہیں انسانوں کو انسان کی تلاش کیڑے انسان کی تلاش ہے ایسے انسان کی تلاش ہے جس پر تم کو اتبار ہو چاہے ملا پیرے ہاکے میں یار ہمسایا دوست گھر والی پترے بیٹی ہے تسا انہوں انسان آن دیو جے دے تو انہوں اعتبار ہویا بڑا چنگا انسان ہے کیوں آکھے بڑا اعتماد دے اعتبار علیہ مطلب اتبار ہوا نہ ہو اعتبار کرنا تینوں نہیں آتا آتے جنوب مینو نہیں آتا تو انسان اس انسان نو اچھا نو اچھا انسان ہو جسبار ہوا لوگ کہنے انسان اچھا ہے کیونکہ اس کو ہم ہمیں اس پر اعتبار ہے سانو یہ اعتبار ہے کادا اعتبار ہے مال دا جان دا عزت دا اگر مالی معاملہ کرو گے تو خیانت نہیں کرے گا عزت دشمنی نہیں کرے گا تاری جان نال دشمنی نہیں کھیڑے گا تو تم اس پر اتبار کرتے ایک انسان انسان دے اتبار کرے ایک اللہ تعالی دی ذات انسان دے اتبار کرے اب اصل انسان کون ہے بہترین انسان ہو ہے جس پر اللہ تعالی نو اعتبار ہو جے دے اوتے اللہ تعالی نو اعتبار ہو وہ خدا کا انسان ہے وہ کون ہے توانو اتبار ہوئے خدا نو نہ ہوئے پھر بھی نہیں خدا نو ہوئے تے توانو نہ ہوئے تے پھر بھی خدا تو اس پر اتبار کرتا ہے تم کیوں نہیں کرتا جی خدا اتبار کرے ان بندے نو کرنا پینا خدا دے دے بندے تو اتبار نہ کریں بھی اتبار نہیں رہنا دے آگے ہے اب میرے بابا اتبار والا وہ انسان ہوتا ہے جنہ اکل ہر اکل والے دن بندہ اتوار نہیں کرتا اس واسطے جو جڑے چور ہوندے نے اکل والے تے ہوندے نے ہر انسان پر اعتبار نہیں ہوتا عقل والے دے اعتبار ہوندا ہے ہر عقل والے دے اعتبار نہیں ہوندا عقل کے بعد ایمان ہے ایمان والے پہ اعتبار ہوتا ہے ہر ایمان والے پر اعتبار نہیں ہوتا اتباع والے پر اعتبار ہوگا مطلب نکلا انسان تسان ہر انسان کی قدر کرو میں نہیں ہر انسان واجب الاحترام نہیں ہے چور انسان ہے چور بھی تو انسان ہے وہ تو اتوار نہیں کرو گے ہر انسان پر اتوار نہیں ہوتا ہر اکل والے اتوار نہیں ہوتا ہر ایمان والے اتوار نہیں ہوتا اگر اتوار ہوتا ہے تو صرف جنہیں اکل بھی ہوے ایمان بھی ہوے اور اتباع رسول بھی ہو تین چیزاں ملن گیا اتبار پورا ہو جائے گا اس لیے کہ انسان پورا ہو جائے گا پورے انسان دے خدا بھی اتبار کرتا ہے تے بندہ بھی اتبار کرتا ہے انسان کو دیکھو یہ مطلب ہو جائے

عقل نہیں ہے انسان ہے عقل نہیں ہے اتبار نہیں کرو گے عقل ہو گئے عقل کا کیا کام ہے عقل دا کام ہے انسان نو دس دیے بھی تیرے کام جڑا کیتا ہے نہیں اس کام دا مقصد کی ہے اگر تو مقصد دا پتہ نہ ہوئے نا اکل مند دے بے اکل دے درمیان جڑی تمیز ہوں دی ہے نا اکادے نال کر دیو مقصد نال کر دیو کادے نال کرنے ہے مقصد نال یہ دا مطلب ہے انسان وہ ہے جس کے پاس اکل ہو اکل مند اسے کہتے ہیں جس دے کل مقصد ہوئے تے مقصد دا شعور ہوئے عقل مند ہے مقصد ہے لیکن مقصد اچھا نہیں انسان ہے اکل ہے اپنی اکل چوری کر چوری مقصد اچھا نہیں لو جی پھر بھی سوئی انسان نہیں کہو گے اچھا مقصد کون دستا ہے یہ مطلب ہے انسان عقل مقصد اگے دین اور مذہب دین اور مذہب آ کے انسان کو دستا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا شیڑی شاید دسے گی ہوں ترتیب جسم دی قدر ہے روح دے نال جسم دی قدر ہے

دا روح نال ہے کہ نہیں جد جسم روح نکل دی ہے انسان سامنے پیا ہوں رو کنو جدو اعلان کر دے دو فوت ہو گیا ہے حالانکہ وہ تے گھر پڑا ہے رو کنو رہے ہو اگر جو جسم کو روتے ہو تو تو پڑا کس کو رو رہے ہو روح کو ارے نادان جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے اور جب روح سے خدا نکلتا ہے تو روح مردہ ہو جاتی ہے جسموں کو رونے والے کبھی اپنی روح کو بھی تو رو کر ہونا ہونا انسان سامنے پہ رو رہے ہو بیٹا کہ ہائے میرا ابا ارے ابا تو سامنے پڑا ہے وہ کہتا ہائے میری اما ہائے میرا چاچا ہائے میرا بابا رے وہ تو سامنے پڑا ہے کس کو رو رہے ہو اس کا مطلب کوئی آیا تھا چلا گیا اس کو رو رہے ہو وہ ہے ہے یہ مطلب نکلا جسم کی قدر رونا جسم چ ہوئے گھر والے انتظار کرتے ہیں ابا جی حالی تک نہیں آئے انتظار ہو رہا ہے آئے نہیں جسم چرو نکل دیے اب کیا کرتے ہیں اب کہتے ہیں جلدی کرو نکالو پہلے آن دا انتظار سی ہوں کڈن دی جلدی ہے پہلے آن دی جلدی سی ہوں کڈن دی جلدی ہے کیا کہتے ہیں کفن جلدی لاؤ دفن جلدی کرو جنازہ جلدی پڑھو اعلان جلدی کرو جسم دے وچ روح ہی 60 سال گھر رہیا ہے ہن جسم دے وچ روح نکل گئی ہے اب ایک گھنٹہ اوپر رکھو رکھو گے گھنٹہ اوپر ابا زندہ ہے جسم میں روح ہے پوترم چھوٹا یاد ہے ابا میں تیرے نال سونا ہے بچی چھوٹی ابو میں تیرے نال سونا ہے امی میں تیرے نال سونا ہے تو جب باپ سے جسم روح نکل دیے بڑا بیٹا بھی ڈرتا ہے ابے دی لاش نہ ڈر لگتا ہے تو نادان انسان جسموں کی قدر روح کے ساتھ ہساط جسموں کی قدر اب جسم بھی ہے روح بھی ہے لیکن ساتھ عقل نہیں ہے پاگل انسان زندہ ہوتا ہے اندر جسم چ روح ہوں لیکن روح نال عقل نہیں ہوتی چور ہے زندہ ہے ڈردے پے آخر چور آیا جسم میں روح ہے لیکن روح کے ساتھ عقل نہیں ہے چور ہے ڈردے پے پاگل ہے بچتے پے پاگل ہے پاگل ہوئے بچ دے ہوگے نہیں پاگل ہوندہ ہے جس میں روح ہوتی ہے زندہ تے ہے لیکن اکل کوئی نہیں کوئی نہیں پاگل ہو گیا پاگل اب اکل ہے جس میں روح ہے روح دے نال عقل ہے لیکن عقل کے ساتھ رسول نہیں ہے تو پھر بھی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے جسم بھی ہے روح بھی ہے عقل ہے رسول نہیں ہے قدر نہیں ہے ہے قدر رسول کا فرق دے فرق رسول کے ساتھ خدا ہو تو رسول سچا ہوتا ہے اگر رسول سے خدا جدا ہو تو رسول جھوٹا ہوتا ہے جھوٹے نبی سچا نبی خدا کے ساتھ ہوتا ہے خدا نبی کے ساتھ ہوتا ہے نبی جھوٹے لگے میں پتا ہے رب کوئی نہیں رب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں قادیانی جھوٹا نبی ہے وہ کہتا ہے میں رسول ہوں نبی ہوں لیکن ساتھ خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے تو گل کتنے تھا مک دیئے جسم دی قدر روح نال وہ روح دی قدر اکول اکلا نال وہ اکلا دی قدر سچے رسول نال سچے رسول دی قدر سچے رب العالمین دی ذات نال سمجھ آئی ہے کہ نہیں یہ مطلب ہے جلیا جی جسم دی قدر کراونی ہے تے پھر روح نہ رمی جے روح دی قدر کراونی ہے تے پھر عقل نہ رمی جے عقل دی قدر رونی ہے تے سچے رسول نہ رمی سچا رسول آ دی انہوں نے جڑا رب نال ہوئے ترتیب رکھی بیٹھے دماغ وچ کوئی نہ اب صحیح انسان کینو آگے بہترین جسم بھی وہ کول ہے روح بھی وہ کول ہے اقل بھی وہ کول ہے رسول بھی وہ ہے خدا بھی اس کے ساتھ ہے جسم تو روح وکری ہوئی جسم بیکار عقل وکری روح تو روح بیکار عقل تو رسول کلے ہو گئے عقل وکلی رسول وکھرے ہو گئے مطلب نکلیا انسان وہی ہوتا ہے جی جسم دی بھی قدر ہوے روح دی بھی قدر ہوے عقل دی بھی قدر ہوے اور انہاں تینا دی قدر اللہ دے رسول نال اور رسول دی قدر رب العالمین دی ذات نال ہے تو انسان کسے کہو گے صرف انسان جسم اور روح کٹھے ہو جاون انسان نہیں بنتے اکل نال ہوے ایمان ہوئے اتباع ہوئے پھر جا کر کامل انسان بنے گا کیا بڑھے گا کامل انسان بنے مطلب نکلیا بھی رسول تو بغیر انسان انسان ہی نہیں رسول تو بغیر انسان انسان ہی نہیں انسان کنو آخان گے جن ایمان لے آندہ ہے دین نو مندہ ہے وہ انسان ہے

پھر کیوں آندا میرا نہیں او دا میرے دا مطلب ہے میرا ہے پر میری مندا نہیں میری کتا تیری مننے دے تیرا پتر تیری نہ مننے نہ دو ماں جو تھے نو کنے چنگا لگنا ہے دیکھو حویلی دے بچوں سا کتا رکھی پائے ہو کتے دے تو اجبار ہے کیندے کیتے کتا رکھیا جے کتا تو کتے واسطے کدی نہیں رکھیا تسا کدی کتا کتے کیتے رکھیا ہے کتا کنے کیتے رکھ دیو بندے کیتے رکھ دیو انسان کیتے کتا رکھی گئے ہو کیوں آگے جی اس کتے پر اجبار ہے

ادا مطلب ہویا گل اتوار دے مکدی ہے جے کتا اتوار والا ہوے تے نیندر سکون دی ہوندی ہے تے جڑے معاشرے دے وچ انسان دے اتوار نہ ہوے اوتھے سکون دی نیندر کتے دے اتوار کر ہو کہ نہیں او حویلی وچ چور ڈاکو واسطے حویلی دے وچ یہ انسان ہو کے کتا رکھ دیو کی رکھ دیو کیوں کتا رکھتے ہو انسانوں کے واسطے رکھتے ہو جی چور تے ڈاکو نے جنہاں دے تو تانوں اعتبار نہیں کتے دے اعتبار ہے انسان پر نہیں کتا رکھ کے انسان اتبار کر کے سو گیا انہیں کتا جانے چور جانے میں تو کتے یہ مطلب ہے انسان اس انسان کا ہے نا اصل یہ ایک دوار کتے دے اتوار ہوے بندہ سکون نال سہ جاندا پتر دے اتوار نہ ہوے ساری رات پاسا مریندا رہے بندہ مت مطلب نام اور چابی کھول کے صندوق ہی نہ لے جاوے کتے تو گل اتوار دے مکی گل اتوار دے مکی شکلان دے نسلان دے اتبار دے مقدی ہے کتے پر اتبار انسان پر نہیں ہے کتا چنگا لگتا ہے کہ نہیں ہوں تو سا حویلی دے کتا وڑا ہوئے دوجا کتا جیڑا راکھی دا کتا ہوے ہمیشہ غیرت مند ہوں غیرت مند ہی راکھی کر دے بے شک غیرت مند کتا واڑا وے باہر والا راکھی والے کتے نے نہیں ویکھا جو میری برادری دا ہے اگر برادری کو دیکھے گا اعتبار ختم ہو جائے گا کتا راکھی دا کوئی ہوے گا جڑا صرف تینو ویکھے نہ برادری ویکھے نہ جنس ویکھے جی کتے نے کتے ویکھ لیا تے برادری دا ہو جاوے گا راکھی مک جائے گی اچھا پھر کتا راکھی دا ہوندا ہے جیڑا تیری برادری دا بھی اعتبار نہ کرے بندے بھی اندر والا امن راکھی دا کتا موڑی بھونکن لگ پیندا کیوں آندا ہے بابا جدو اسا اپنی برادری چھوڑی بیٹھے نے مالک دی خاطر تے اسا مالک دی برادری نہ کہو کوئی کتا آندا ہے بابا تسا اندر نہیں آونا کیونکہ اسا اپنی برادری چھوڑی بیٹھے ہیں ساڈی جن دا کتا ہوے کتا بھونکن لگ پیندا ہوندا بابا چلے جاؤ اسا وکھے بیٹھے ہیں راکھی دا کتا نہ اپنی برادری ویکھدا ہے نہ بندے دی ویکھدا ہے تے جے دوویں برادریاں ویکھے اعتبار ختم ہو جائے گا راکھی دا نہیں رہے گا یہ تو کتا ہے تو اس کا مطلب ہے جیڑا انسان دین تے رسول دے مقابلے برادری ویکھے او کتے تو بد ہے لکھی دا کتا کبھی جمہوری نہیں ہوتا کیونکہ جو جمہوری کتا ہے وہ کہتا ہے بھائی آ جاؤ یہ اپنا گھر ہے ہاں لانگ دو سار تو آدھا گھر کیونکہ انہیں سارے نے سلوٹ مارنا ہے اس واسطے انہوں ان سڑے کے جانے نے لوسی کتا جی آنے نے جیڑا سارے نے سلوٹ مارے جنہیں سارے تو ہڈی لینی ہے وہ کسی نو بھی نہیں پھونکے گا بونک دا ہوئی جڑا ایک دکھا بونک جڑا جڑا ایک دی کھاوے اوہی راکھی کردا ہے ہمیشہ راکھی والے دی غیرت بھی ہوندی ہے تے وفا بھی اس کا مطلب ہے کتا جمہوری ہو جائے تو حویلی نہیں بچتی جب جمہوری ہو اللہ تعالی کلام اللہ تعالی دا کلام تے ترے دفعہ اللہ نے فرمایا انہاں دے کتے دا نال ذکر کر چھوڑیا کیونکہ وہ دوستوں کا کتا تھا اور دوستوں کا کتا اتوار ہی ہونا ہے اتواری تھا اللہ نے تین دفعہ ذکر کیا اپنی برادری سے برادری لیکن دی اصحاب کھاو دے کتے نے برادری جینس اصحاب کھاو دی جی برادری بھی تین نال آ کرنا پیچھے نہیں جنہیں دو برادریاں چھوڑیاں نے اللہ تعالیٰ نے ترائے دفعہ دا ذکر قرآن اچھ کیتا ہے سنی مسلمانہ صحاب اصحاب کاف نے اپنی برادری چھوڑی ہے ٹبر چھوڑیا خاندان چھوڑیا دنیا پیسہ دھن چھوڑیا ہے انہاں بھی چھوڑیا ہے انہاں بھی دوواں نے خدا کیتے چھوڑی خدا کیتے چھوڑیا تاں اللہ سہی ذکر پیا کرن اصحاب کا قرآن مجید ہے یہ تو میرا ممبر ہے وہ کلام خدا ہے اصحاب کاف کے کتے کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں کلام اللہ میں اللہ دا کلام ہے باستن دے رہا ہے بل وشید اللہ فرماؤں ہے غار دے موند دے اینج بیٹھ جی میں کتا باندھا ہے ہے نا بابا تو میرا بابا کتے سے دکھتے گار ہے انسان پر نہیں ہے اسلام دی تعلیم تربیت قانون حکومت سلطنت کا یہ مقصد ہے کہ انسان کو کتے پر اعتبار نہ ہو انسان کو انسان پر اعتبار ہو اور انسان کو خدا پر اتبار ہو جب انسانوں کو خدا پر اتبار ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانوں پر اتبار ہوتا ہے جب انسانوں کو انسانوں پر اتبار ہوتا ہے تو راکھی کتے کتے نہیں رکھے جاتے ہیں انسان انسان دی راکھی کر دینے کتے انسان انسان دی راکھی کر دینے کتے یہ مطلب ہے انسان دی زندگی دا سکون ہے جیڑا نا دنیا دی زندگی ہے ان دے تو امن دے سکون دی ضرورت ہے اور امن اور سکون ہمیشہ اتوار نال ملدا ہے اتوار جیڑا ہے نا او کدوں حاصل ہوندا ہے صرف اس انسان دے اوتے جیڑا انسان ہوے انسان ہوئی ہے خدا دے اتوار ہوے اور خدا کو دے اوتے اعتبار ہو اے ہو جے انسان دے اوتے اللہ دی قسم ہے ہر شے نو اعتبار ہوندا ہے

ہر کسی کا ہاتھ جیب اکھ جتی کیوں آخ کوئی انسان نہ لے جائے حالانکہ انسانوں میں کوئی کتا نہیں بیٹھا یہ سب انسان بیٹھے ہیں ارے نادال انسان بیٹھے ہیں جب تک انسان اسلام میں نہیں آتا اور اسلام انسان کے اندر نہیں جاتا اس وقت تک اندر کا انسان نہیں ہوتا جب انسان اندر سے ہو جاتا ہے تو خدا پر بھی اتوار ہو جاتا ہے انسانوں پر بھی اتوار ہوتا ہے دیکھو چور ہے ڈاکو ہوندا ہے باہر ہے اندر میں انسان نہیں ہوتا ہے چور یک تے ترٹ پہ حالانکہ انسان ہے کیوں کیوں تو تو انسان انسان اس کا مطلب ہے اس کا زہر انسان والا ہے اندر میں انسان نہیں ہے ڈر گیا زہر دا انسان ہے باہروں انسان ہے اندروں نہیں بڑھیا باروں انسان ہے جسے چور کہتے ہو ڈاکو کہتے ہو اندروں انسان نہیں باہروں ہے باہروں ہے اندروں نہیں تاں دے اتوار نہیں کر رہے جب اندر سے کوئی انسان بنے گا تو پھر اتوار آئے گا آئے گا آئے گا مطلب ہے انسان شکلان دے شورتا نال نہیں بندا انسان اپنے اکل دے دل دے نال بندا ہے اب دیکھو اصا تو سارے انسان ہیں لیکن کسی کو دوسرے پر اللہ نہیں ہے انسان ہے اچھا بابا جی بابا فرید دو پاک فوت ہو گئے نہیں تم میں سے کون سا انسان ہے جو اس پر اتبار نہ کرے کرو گے نہیں تسان جیندے او موئے تسان زمین دی کانڈ دے ہوتے او زمین دے پیٹ تم زندہ وہ مردہ مجازن کہہ رہا ہوں تم زندہ انسان زندہ بار اتبار نہیں کرتے لیکن تم زندہ انسان مردہ انسان پر اتبار کرتے ہو کرو گے کہ نہیں کرو گے اچھا ایک دوجے دو اوکھے دے تنگ تے ایک دوجے دے لٹے کٹے دربار شریف پر جاؤ ایک کونے تو بندہ بیٹھے تے دوجے تو بی بی بیٹھی ہے بندہ آندی حضور بندہ آندا ہے لج پالا کرم فرماؤ اللہ شی میری بیوی دے رحمت کرے حالانکہ بیوی تو اس کی ہے بیوی دعا بھی منگ دے بابا جی میرے تو نگاہ کرم کرو میرا گھر اللہ میں گھر نہیں بڑھن دے گھر حالا آندہ ہے بابا جی میرے تو کرم کرو میرے کو گھر حالی نہیں بڑھن دے جین دیا نیک دو جنو اوکھا کیتا ہویا ہے تے مردے کے پاس جاتے ہو سوکھے ہون کیتے ہیں مطلب ہے ہر دن دا انسان کو انسان نہیں کہتے ہر چلنے والے ہر انسان کو انسان نہیں کہتے اور ہر زندہ انسان انسان نہیں ہوتا اور ہر مردہ مردہ نہیں ہوتا ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا ارے اگر انسان ہے تو مردہ بھی زندہ ہے انسان ہے تو مردہ بھی زندہ ہے اگر انسان نہیں ہے تو زندہ بھی مردہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے میرے راستے میں دفاع شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر اتبار کیا انہوں نے جان دی اور میں نے ان پر اتبار کیا اپنی شان دی جان ان کی ہے شان میری ہے خبردار یہ زندہ ہے ان کو مردہ نہ کہنا ارے مردہ وہ ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے میں ان کے ساتھ نہیں よ。 خدا اتبار کرتا ہے جو خدا پر اتبار کرتا ہے وہی صاحب اتبار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے ایک مجھوب فقیر ہوئے نے گجرات دے ویتونہ دنہ ہے کامہ والی سرکار کی نہ ہے بندوں کا اتبار چھوڑو میں حیوانہ دے اتبار دے گالبیا کر دے تے ساری حیوانہ دے ویتونہ سب تو زیادہ شکی کامہ ہیں سب تو زیادہ شکی شکی بھی میں نہیں نہیں کان غیرت مند ہی ایک طرف طرف ہے ہے اور دوسری یورپ کا انسان نو اشا کدی نہیں ویکیا کامنی نال مل دیاں لیکن یورپ کا انسان مل کر فلم بنا کر سب کو دیتا ہے ہمیشہ جڑا غیرت مند نا وہ شکی غیرت مند پتہ نہیں گھر کیوں آیا اللہ جانے کیوں جایا شکی غیرت مند ہوتا ہے غیرت مند شکی شک کرو گے تو غیرت بچے گی پک رکھو گے تو غیرت اڑ جائے گی بڑا شکی لیکن جدو اللہ دے ولی دیواری واری آئیے نا تے جیڑا کان کسے دے اعتبار نہیں کردا جدو مجذوب دیواری واری آئی ہے کان نے اودوں تو بھی اعتبار کیتا ہے کام کام والی سرکار ہے نہیں مشہور انہوں کی سی آپ میں بیٹھے بیٹھے بیٹھے سن سن مجبور سجے کھبے کان رہنے چوگ سٹنی کاواں شک نہیں سی کہ پک سی کہ انہیں جو کوئی سٹنا ہے نا پک لے نہیں سٹنا جا گا نا آئے کیتے نہیں

اب مطلب اگر ماحول معاشرے شکلوں کے انسان نہیں شکل ساری انسان آندھی ہوگی چور بھی انسانی شکل میں ہوتا ہے ڈاکو بھی زانی بھی قاتل بھی کافر بھی منافق بھی ظالم بھی یہ ان کی شکل انسانی ہوتی ہے لیکن انسانی باہر انسان اندر دے انسان یہ مطلب ہے انسان ظاہر سے نہیں بنتا انسان اندر سے بنتا ہے انسان ظاہری شکل انسان نہیں آخنا انسان انہوں آکھنا ہے جیندا اندر دل باطن پاک دے صاف کیا ہوئے پاک دے صاف ہوئے اس کو انسان کہا ہے نا اس واسطے انسان اللہ تعالیٰ نے بھی انہوں انسان آکھیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہو جا جڑا اندروں کا انسان ہوئے نا اندر کا انسان اس پر حیوان بھی اتبار کرتے ہیں انسان بھی اتبار کرتے ہیں خدا تعالی بھی اتبار کرتا ہے اندر دی گل ہے کیڑی گل ہے اندر دا انسان کیویں بڑھدا ہے اندر کا انسان کیسے بنتا ہے اندر دا انسان میرے سونے صرف ایک شے نال بڑھدا ہے

جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کتنے بنائی ہے تو سانو پتہ ہے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ساڈے کتنے بنایا تو پکا ہے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کتنے انسان اپنی عقل نال ویکد سوچتا ہے بھی یہ سب کچھ میرے کی سب کچھ لیکن انسان دا یہ سوال کتنے جائے گا یہ جواب کی ہے بھائی انسان کا دے واسطے سب کچھ دے انسان کیتے ہیں انسان کا دے واسطے یہ دا جواب تو صاحب نے اکلا نال نہیں دے سکتے اگر یہ دا ایک جواب اکلا نال انسان دیں دا اللہ تعالیٰ رسول دے کتاب آنا دی جائے سبحان اللہ تینوں اپنے مقصد کا بھی پتہ لگ گیا مقصد نو حاصل کرن دے طریقے دا بھی پتہ رکھ گیا تیری ہادی دے دے مرشد ہے رستے رستے دا دا دا بھی بھی تینو پتہ پتہ پتہ لگ لگ گیا گیا منزل منزل جدو ہوئے نا سونیا تے پھر ہادی مرشد دی لوڑ نی ری پیران دی لوڑ ادو رہتی ہے جدو نہ راہ دا دا دا پتہ پتہ ہوئے ہوئے منزل سبحان اللہ مطلب نکلیا کا پتا ہو یہ جان سکتا ہے سمجھ سکتا ہے یہ سب کچھ تو ہم میرے کی تھے لیکن اگلا سوال اور وہ دا جواب او انسان دے واسطے دے اختیار اچ نہیں میں میں کا دے واسطے اے دا جواب دینا سوکھی گل نہیں اگر یہ جواب دے سکتا ہے عقل یہ کہتی ہے عقل دستی ہے انسان سب کچھ تیرے کے لیے ہے سب کچھ تیرے واسطے ہے لیکن عقل انسان کو نہیں یہ بتاتی کہ تو کادے واسطے ہے اور صرف اللہ تعالیٰ اپنا رسول سے نبی بھیجتا ہے جڑا کہ انسان کو دستا ہے کہ آئے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو اپنے خدا کے لیے ہے سبحان اللہ ویکھو ایتھے آ کے کافر کافر کافر دے دے مومن دی تمیز ہوندی ہے کی بولو اپنی عقل نال آندا سب کچھ میرے کیتے بھی جو کچھ تیرے کیتے ہے تم کھاتے ہو وہ کھاون تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے کی کھاندے ہو کوئی یہ ہو جی شاید دسو جی تسا ہوے تے باقی حیوانات نہ اوئی گاجر مولی تسا کھانے اتو تو یا تلو تلو یا اتو اتو یا تلو تلو گوگلوں پاتر گوگلو ادھا ادھا ت مطلب ہے ایک پیٹ ہے ایک دل ہے ایک دماغ ہے جدو آوے گی پیٹ دیواری ادھی تیرے کی تے ادھی تیری مانج کی تے غذا ایک ہے

ڈھکنی ٹوکرا ڈنڈا چھوٹا دعا مانگ اللہ سہی جڑے پکی پکی کھاون والے کتے نہ اللہ تے کو میں کو نجات دے آمین اشارے سمجھ دے بیٹھے ہو اوکے بڑی سمجھا لے بیٹھے ہو وہ بھی کھا لینا قرآن پاک ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اچھا جو کچھ گھا پٹھا زمین چ بنا ہوندے ہیں نا والے انفسکم والے انامکم تواڈے واسطے بھی ہے تے تواڈے ڈھو ڈنگراں کیتے بھی ہے اللہ تعالی نے دسیا کہ سیاںا ہو اے تیرے نفس واسطے بھی ہے تے تیرے ڈنگر کیتے بھی یہ جسمانی غذا ہے یہ کیا ہے جسمانی غذا ہے اس میں ڈنگر انسان کے ساتھ شریک ہے ایک روحانی غذا ہے یہ جسمانی غذا پیٹ جسمانی غذا کافر حیوان ڈنگر پاگل حیوانی غذا میں سب شریک ہے ایک ہے روحانی جس کو دین اور شریعت کہتے ہیں اس میں ڈنگر شریک نہیں پاگل شریک نہیں حیوان شریک نہیں کافر شریک نہیں صرف انسان کے لیے اور مسلمان کی ذات کے لیے ہاں۔ جو صرف پیٹ دی سوچتا ہے اب کافر اور مومن کے میں فرق ہو گیا کہ کافر صرف حیوان کے ساتھ رلدا ملتا ہے کیوں کہ جو کچھ بھی ہے میرے کیتے لیکن انہوں اج تک یہ نہیں پتہ لگا میں کینے کیتے یار یورپ والو مغرب والو سکول کے استادوں یورپ والو یورپ والو کے استادوں دوواں دونوں کہہ رہے ہیں کشتی کہ جب تک ہمارے رسول کو نہیں مانو گے تمہیں انسان اور حیوان کی تبید نہیں ہوگی اگر انسان بننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے آسانے پر آنا پڑے گا ایک ڈنگر کی غذا ہے اور ایک پیغمبر کی غذا ہے ڈنگر کی غذا تو تمہیں زمین سے ملے گی لیکن پیغمبر کی غذا آسمان سے ملے گی سمجھے کو تم کہتے ہو ڈنگر کی آکھے جی ڈنگراں وانگ کھاندا ہے تے آندے ہو ڈنگر ہے کی آندے ہو ڈنگراں وانگ کھاندا ہے ڈنگراں وانگ کھاون دا کی مطلب ہے اودن تے کدی بندے نے پٹھے نہیں کھادے تو تے کدی پٹھے کھادے نے نہیں تے پھر کیوں آندے نو پتو ہی کوئی نہیں ڈنگراں وانگ کھادی ویندا حالانکہ انہیں کدی پٹھے نہیں کھادے پھر کیوں کہ تو ڈنگر کی طرح کھاتا ہے تو اس آدمی کو کہ تو یہ ڈنگر ہے کہ جڑا ڈنگر ہے نا وہ جو کچھ کھاتا ہے اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میرے مالک نے اے غذا اور رزق میں نے کیوں دیتا دیتا ہے ہے واسطے نہ مالک دا شعور نہ مالک دے مقصد دا شعور ہے اس لیے ڈنگر ہے جو مالک اور اس کے مقصد کا شعور نہیں جانتا وہ ڈنگر ہے جو مالک اور اس کے مقصد کا شعور رکھتا ہے وہ حیوان ہے اور مالک کا پتے رسول دستا ہے تو مالک دے مقصد دا پتہ رسول دستا ہے سبحان اللہ اس لیے اللہ تبارک تمہارے قرآن پاک میں فرمایا یا کولو نہ کماتا لا نام اللہ تعالی نے فرمایا ڈنگر کافر ہیں کھاندے نے جویں ڈنگر کھان سکول والوں کے استاد کی خدا تعریف کر رہا ہے سکول والوں کے استاد کی خدا خدا خدا قرآن میں ان کی یوں تعارف کرواتا ہے ڈنگر کھانے میں خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے سکول والوں کے استاد کا تعارف کرا رہا ہے انگریز میرا بیٹا سکول میں پڑھتا ہے جن کا بیٹا سکول میں پڑھتا ہے تو وہ یہ بات نہیں سکتا ہاں، جن کا بیٹا رسول کے پاس پڑھتا پڑھتا پڑھتا پڑھتا سبحان اللہ رسول کی تعلیم جس کے پاس ہے وہ یہ سمجھے گا سکول والا نہیں رسول والا بے شک شکول والوں کے استاد کا خدا تعارف کروا رہا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا کلو کما تاکل نام یہ یورپ والے مغرب والے انگریز امریکہ جرمنی جاپان یورپ یہ ترقی یافتہ حیوان ترقی یافتہ ترقی یافتہ حیوان کیسے کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں قرآن دیا جاتا ہے یا کلونا تما تاکل ایسے کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں ایسے کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کافر کی جو تعذیب ہوتی ہے وہ جانور یعنی کی ہے اگر تم نے اپنے بچے کو سکول میں بھیجا تو وہ انگریز کی نقل کرے گا وہ ڈنگر کی طرح کھائے گا اب سوال ہوتا ہے کہ اے مولا ڈنگر کی طرح کافر کب کھاتے ہیں پکا کر کھاتے ہیں ڈنگر پکا کر نہیں کھاتے پلیٹ چمچا اس میں کھاتے ہیں میز ہوٹل کرسی اس پر کھاتے ہیں ڈنگر دی کرسی کدی نہیں ویکھی میز کدی نہیں ویکھا ہوٹل کدی نہیں ویکھا چمچا کدی نہیں ویکھا پلیٹ کدی نہیں ویکھی تے دیگ بھی تو میرے مولا تو فرماتے ہیں کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں ہم تو تمیز دیکھتے ہیں جانوراں دا تے کدی ماحول ہی نہیں ویکھیا یہ بڑے بڑے ہاں. ہوٹل یہ پی سی ہوٹل یہ فلانا ہوٹل یہ تو انگریزوں نے بنایا ہے ہم نے آج تک کتے کا ہوٹل تو نہیں دیکھا ہوٹل اور اب تو خدا کا فیصلہ ہے ماننا پڑے گا خدا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں ایسے نا تو تم اپنے بیٹے کو گاؤں میں بھیجو گے پڑھنے کی طرح کہ پتر جاؤ سکھ کوئی نہ کولو کیویں کھاندے نے انسان ہو کر کدی ڈنگر کو اپنی بیٹے کو نہیں بھیج سکتا تو مسلمان ہو کر کدی کافر کو بھی اپنے بیٹے نو کوئی انسان اپنے بیٹے نو ڈنگر کو بھیجے گا میں بھیجوں میں اپنے بیٹے کو ڈنگر کے پاس بھیجوں گا وہ تم سوال کرو بھی کیوں ایک طرف ہو یورپ کے کافر ایک طرف ہو سامنے جنگل ایک طرف ہو یورپ کا ترقی یافتہ ملک معاشرہ ایک طرف ہو جنگلی زندگی ایک طرف ہو ترقی والوں کی زندگی ٹاؤن سوسائٹی ہو ایک طرف ہو جنگل بیٹ مجھے اختیار دیا جائے میرے دو حالتیں شاد اللہ اپنے بیٹے کو یورپ کے کافروں کے پاس بھیجے گا یا جنگلی حیوانوں کے پاس بھیجے گا الحمد للہ چشتی اسی کو کہتے ہیں چشتی کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو حیوانوں کے پاس بھیج دوں گا لیکن اس کافروں کے پاس نہیں بھیجوں گا کیوں ارے میرا بیٹا جنگل میں کتے باندر سور لنگور ابن مانس کے ساتھ رہے گا ارے نادار اس کے پاس انسانیت نہیں آئے گی تو وہ خدا کا دشمن بھی نہیں ہوگا رسول کا دشمن بھی نہیں ہوگا وہ ہمارے رسول کی توہین نہیں کرے گا اگر وہی ہے وہ انسان نہیں بنے گا تو کافر بھی نہیں بنے گا ارے یورپ میں بچوں کو بھیجو گے گستاخ بن کر آئے گا پاس بھیجو گے حیوان بن کر آ جائے گا ارے کافر حیوانوں سے بد ہوتے ہیں اور حیوان کافروں سے اچھے ہوتے ہوتے ہوتے میرا بیٹا جنگ اللہ کی قسم اس کے منہ میں شراب کی بوتل نہیں ہوگی میرا بیٹا جنگل میں ہوگا پڑھ ہوگا حیوان ہوگا لیکن بے غیرت نہیں ہوگا جنگل میں جائے گا کوئی سینما نہیں ہو یورپ میں جائے گا سینما ہوگا یورپ میں جائے گا میرا بیٹا جنگل میں رہ کر لکڑی کھا لے گا گھاس کھا لے گا بھوسا کھا لے گا لیکن سود نہیں کھائے گا میرا بیٹا جنگل میں رہے کر جانوروں پرندوں حیوانوں کے پاس رہے کر وہ حیوان تو بنے گا لیکن کسی انسان کا خون نہیں چوسے گا وہاں حیوانوں میں رہے گا لیکن بم نہیں بنائے گا ارے یورپ کے انسانوں سے جنگل کے حیوان اچھے اور جنگل کے حیوانوں سے یہ ہمارے دیہاتی انسان اچھے اور ان انسانوں سے حضرت بابا فرید اچھا اور بابے فرید سے نبی کے یار اچھے نبی کے یار ابو سے صدیق اچھا صدیق کے اوپر جو ہے میرے دوست یا آلہ ان سے آلہ سید رسول ہے وہی کتے کی بات میں ایسے کروں تم کیسے کرو تو سہی جواب جو مرضی تو سویر دے لکے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ نام قرآن مجید کی آیات ہے یہ کا بیان بیان نہیں ہے ہے ہے ہے قرآن قرآن کا کی یہ شوام راہ ہے یہ پیچھا ہے جس کو یہ پیزا کہتے ہیں میں اس کو پیچھا کر دیسی بندے ہوئے ساجے دمانہ تلک پہن لیا نے کدی شمامرے ہو گئے تھے کدی بابری کیوں ہو گئے اتنی بڑا وہ تو اپنی تہذیب پر اپنی تہذیب پر مغرب والے سکول کا استاد جو وہ تو بڑا غرور کرتا ہے اور دیکھو تو دیکھو تو صحیح یہ مشرق والے یہ مسلمان یہ رسول عربی کے ماننے والے یہ کیا کھاتے ہیں نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ہم اوپر بیٹھ کر کھاتے ہیں ارے میں نے کہا نا مراد اوپر بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر کھانے کا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھو تم اوپر بیٹھ کر کیا کھاتے ہو ہم نیچے بیٹھ کر کیا کھاتے ہیں ارے تم اوپر بیٹھ کر اور سور کھاتے ہو اب نیچے بیٹھ کر حلال کھاتے ہیں اوپر نیچے کی بات نہیں یہ حلال حرام کی بات ہے ارے تو رسول کو نہیں مانے گا اس کو میز ملے گی لیکن سور آگے ہوگا اور جو رسول کو مانے گا بچی پر بیٹھے گا لیکن نسول ہوگا ہوگا خدا کا حلال ہوگی اتنے تھلے گا پھر یہ دسو کتا مکھن کھاوے بندہ دال کھاوے تو گے نہیں نہیں جا سال سکول والا جاب ہے وہ چشتیاں تو سکھ سکھ کے مری پہ ہن استاد بنے بیٹھو سارے تو پہلے جواب دین دیو سانو وہ جواب لے جڑے سکول والے دین دے کتا مکھن کھاوے بندہ دال کھاوے کی نل مو گے جو چیشتی ہیں ہم نے ان کو بتا دیا ہے ہم نے رسول کا بتایا بتایا ہے کہ مکھن دے دال نہیں ویکھنی کتا دے بندہ ویکھنا مکھن کھاتے ہوئے کتے کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو انسان کتے کو دیکھے گا مکھن کو نہیں دیکھے گا اور جو انسان ہے یار بندہ چھڈو کتا مکھن ہے جو مکھن کو دیکھے گا وہ کتے کے ساتھ بیٹھے گا جو دال کو دیکھے گا وہ داتا صاحب کے ساتھ بیٹھے گا بیٹھا بس چشتیوں کا یہی مسئلہ ہے یہی آ کر فیصلہ ہو جاتا ہے چشتی کہنے ہیں نہ مرادو مکھن نہ ویکھو دال ویکھو مکھن دال چھڈ دیو بندہ دے کتا ویکھو جے مکھن کھندے کتے نال بہنا پوے جے دال کھندے بندے نال بہنا پوے تے جیڑا انسان ہے ضمیر ہے جو سا انسان ہے جس کو انسان کہتے ہیں وہ فوراً فیصلہ کرے گا چھوڑو مرے کتے نال بہانا پوے مکھن کھاونے تے کتے نال بہانا پوے چھڈو اے جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں مولا کریمہ وہ تو تمیز کرتے ہیں آخر انسان ہے ان کے پاس عقل ہے عقل انسان کے پاس آتی ہے تو حیوان کے ساتھ تمیز ہوتی ہے لیکن ایک نقطہ میں ہور حل کر دیا شکول آ لینا گاٹا ہی وڈ چھوڑا انہوں نے تعلیم تعلیم انہوں نے گاٹا کیویں وڈی چنے فکری فکری گاٹا وہ انج وڈی چنے شکول آ لینا کیویں وہ میرا دوست ہے کہ شکول والے جو ہیں وہ انسان اور حیوان کے درمیان تمیز مقصد حیات سے نہیں کرتے طریقہ حیات سے کرتے وہ آنے نے انسان لیکن خدا تعالی قرآن پاک کہ پہلے انسان کا مقابلہ حیوانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے جدو خلیفہ بنایا تھا تے خلیفے نو اپنا علم دیتا سی او تو اللہ تعالی نے علم مقابلہ کیتا سی تے علم مقابلہ حیوان نال نہیں ہوندے فرشتیاں نال ہوئے مطلب ہے انسان کا مقابلہ حیوانوں سے نہیں فرشتوں سے جو حیوانوں سے اوپر زندگی زندگی جو حیوانوں سے کی زندگی گزارے اس کو اعلیٰ انسان نہیں کہتے انسان اس کو اعلیٰ کہتے ہیں تو سے اسے انسان کا مقابلہ حیوانوں سے نہیں ہے انسان کا مقابلہ ملائکہ کے ساتھ ہے جنوں کے ساتھ ہے زمین و آسمان کے ساتھ ہے جب خلافت کی واری آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جائر فی الارض خلیفہ جن بھی ہار گئے فرشتے بھی رہ گئے خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان نو دیتی دے جدو آئی امانت الہی دیواری انہا رنہ الامانت اللہ سماوات والارد والجبال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی امانت پیش کی اسمانہ دے زمینہ دے پہاڑہ دے فابینہ این یف این فابینہ اللہ تعالیٰ فرما ہے میں اپنی امانت پیش کی آسمانہ دے بھی زمین دے بھی پہاڑوں دے بھی لیکن انہوں نے چکا ڈر گئے اس امانت ان کی اٹھایا انسان نے کنے جب خلافت کی باری آتی ہے تو فرشتے پیچھے جن اور جب امانت کی باری آتی ہے تو زمین و آسمان تین مخلونا ایک جن ایک فرشت ایک زمین آسمان دے پہاڑ ایڈا کوئے خلافت دا بار بھی انسان نے اٹھا لیا کہ امانت دا بار بھی خلافت اور امانت اب باری آ جاتی ہے حیوان کی ہاں جی۔

سمجھو گے نہیں گل تو انسان کی مقابلے چ جن فرشتے زمین اسمان پہاڑ جن دے فرشتے خلافت تو گئے یہ مطلب ہے خلافت اعلی شاہ ہے اس کے بعد آ جاتی امانت کی باری اللہ نے زمین اسمان دے پیش کیتا انہاں نے کیا آسانی چوک شک تو یو دو چکیا ہوئی تے ہن مر گئی چکدا نہیں ہوں کیوں نہیں چکتے چکی بیٹھو مانا تھا باہر بار تے جدو چکڑا مری پہ پوری امانت ان میں چکنے میں ترلا کی تھیریا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے وہ حیوان کے مقابلے نہیں حیوان کی کوئی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے تو ساقا لین فرشتے جن زمین اور آسمان پہاڑ وہ روحانیت میں آلہ وہ مادیت میں آلہ اور یہ جسمانی بدل میں آلہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان جن فرشتے زمین اسمان انہ دے مقابل اللہ تعالیٰ رکھ کے خلافت اور امانت دو چیزیں دیتی ہیں اس کا مطلب انسان وہ ہے جو خلافت کا حقدار ہے انسان وہ ہے جو امانت پوری کردہ ہوئے جڑا خلافت دا حقدار نہ ہوئے امانت داہل نہ ہوئے وہ انسان ہی نہیں ہے تو انسان دا مقابلہ حیوانہ نال نہیں جھلیا انسان دا مقابلہ

بار بار امانت زمین و کڈے نے پتہ ہی ہاں نکل پوے تیرا صدقے جاواں پھر اٹھایا بھی بھی ہے ہے ہے اٹھا کے توڑ پہنچایا پہنچاون والے نام بابا فرید پایا بتا یہ مطلب ہے بابے فرید دا جیڑا جسم تے دل ہے نا اے اپنی طاقت ہے زمین و آسمان کولو کولو طاقت طاقت ود ہے ایک ایک پاسے پاسے جن جن آ آ جاون جاون بابا بابا فرید فرید بندے ہوئے دم کر دینے جن کٹ دیں جن کٹ حالانکہ جن تو انسان تو تیرے اندر جن والا ہوش ردن ٹکان تے جدو بندے جن وڑ جاوے ہوش ٹھکانے رہندے تے بابا جی ایک دم کرن جن کٹ دیندے نے جن تو انسان کا مقابلہ حیوانوں سے نہیں انسان کا مقابلہ جنوں سے فرشتوں سے زمین و آسمان سے ہوا اور اس مقابلے میں جو جیتے گا جو جیتے گا وہ طاقت میں عظمت میں طاقت میں اور عظمت میں فرشتوں سے تینوں سے زمین و آسمان سے زیادہ ہوگا تو جیتنا دے تو جیتی گنی تو جیتی گنا تو

فرشتوں کا انکار کیا تو انسان اسے نہیں کہیں گے جو حیوانوں سے جیتتا ہو انسان اسے کہیں گے جو فرشتوں سے انسان کی عظمت خلافت الہی میں ہے اور خلافت الہی جو ہے وہ حیوانوں کے مقابلے میں انسان کو نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پوری دنیا کے چرندوں سب ایک جمع ہو جاؤ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اے اے جنگلی حیوانوں بچاؤ میں آدم کا اپنا خلیفہ بناؤں ارے اللہ نے لرد خلیفہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو نہیں کہا فرشتوں کے سامنے کہا نالا نالا غلط فہمی والی اٹھ گئی تے بہتر تے ہونا سی فرشتیاں کولوں تے مرری پیا تو تو ودا کرینا ہے ڈنگروں سے تمیز اللہ تعالی نے فرمایا اوے میں کھانے نے جیویں ڈنگر کھا مولا کریم ساڈیاں تے ہوا نکل جاندے انہاں نوں ویکھ کے ہائے جی فلانے مولوی صاحب نے پی سی ہوٹل وچ کھادا ہے او میں کہ پاگل دا پوترا سن تے صحیح ہوٹل پی سی ہے آ ہاں میں کہ لیٹرین ہی ہے آ ہاں میں نے کہا وہ ہوٹل بتاؤ جس میں لیٹرین نہ ہو وہ انسان بتاؤ جس میں پیٹ نہ ہو ہو کوئی ہوٹل پیشاب بغیر سکتا ہے لیٹرین ہوندا تو پھر مطلب روڑی میں منجی بچھا دیا سونے بستر مولوی صاحب تاریخ ماتی ماری روڑی دے کو بستر دا فائدہ کیا ارے نادان اگر روڑی دے اوتے اچا میں تخت شاہی لا دیواں نا سیاںے بندے تھلے ویکھنا اوتے نہیں ویکھنا اونے اگر نہیں میں نہیں بیٹھنا ارے نادان انسان کیا غرور کرتا ہے اوپر انسان ہے نیچے پیٹ ہے جدی وڈی کوٹھی ہوئے لیٹرین وچ ضرور ہوندا ہے تو ماں تمہاری اگر روڑی دے تے تخت لگ جائے تو کوئی نہیں بیٹھے گا تے پتہ نہیں جیڑیاں کوٹھیاں دے تھلے لیٹرین دے دے تے چڑھ کے کیویں غرور کر دیو تانوں غرور ہوندا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح حیوان میں حل میں حل تفسیر چ لکھا او دا مطلب یہ ہے کہ ایک انداز حیوان تو انسان عقل دیتی اللہ نے کچی کھل نہیں کھانا پکی کھا لیں واہ واہ لذیذ بنا کے کھانا ہے لذیذ بنا کے کھانا ہے جدوں دے لستاں آئیاں نے تاں تے بندے نہیں رہے جے تک سادہ کھاتے تھے تو بڑے انسان ہوتے تھے سی نا تے شادی تے شاید ہول کرتا چلو کو بھی دے دیو جے شاید چنی ہوئے نا پھر پتر ہو جا ماں پترو جد لگت آئی ہیں لگتا مک گئی لگتان لگت پہلے آتی سی کھانے دی لگت اکی جا دے بہ کے سارے کٹھے انسان کھاتے تھے بندے کلے انگریز نے کلا ڈنر سیٹ پلیٹا چھ کولیاں چھ چھ چمچیاں نہیں نہیں نہیں کھانا کھانا کھانا میں نام ہر شاید کھا پ جو قوم سود کھا جاتی ہے سور کھا جاتی ہے وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی تو سکول والے سود چھڑے نے انہاں دے استاد سور چھڑے نے شاگرد استاد نہ سود چھڑے نے نہ سور چھڑے نے جھوٹا نہیں کھاتے کیوں کرے کہ جراثیم ہے سور جیڑا جراثیم ہے تو پاک ہے انتہائی پاک جراثیم جراثیم ہاسور کھا لوے گا لیکن وہ انسان کے ساتھ نہیں کھائے گا ارے بد وقت اگر ہمارے رسول کے ساتھ ہوتا تو تجھے پتا لگ جاتا ہم نے سور نہیں کھانا ہم نے انسان کے ساتھ کھانا ہے جڑا سور بیٹھا کھندا ہے انسان نال نہیں کھندا کیوں آکھے ذرا سیم لگ جائیں گے اس کنجر نو سور وچ ذرا نظر نہیں آئے انسان میں ذرا سیم نظر آئے او بدبختہ اگر تجھے رسول انسانیت مل جاتے اور تو ان کو مان لیتا تو سور نہ کھندا انساناں نال کھا لے اللہ تعالی فرماوندا ہے او انج کھاندے نے یا نہ کما تا کلونا نام وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں کہ اللہ فرماوندا ہے جویں جی جانور کھاوے نا اونوں پتہ نہیں ہوندا اگلے مینوں کیوں کھوا رہا ہے جویں جی کھادی جائے گا موٹا ہوندا جائے موٹا آندے ہو نا جے اس نو تکڑا کرنا ہی نا کٹے وچھن آلو تو تو ونڈا دے کھال پا کر ٹھو کریں دو موٹے کرن کے موٹا کیوں ہوندا موٹا اس واسطے ہوندا ہے کہ اس نو اپنے انجام دا شعور ہی نہیں اس وقت جتنی کھا دی جائے گا موٹا چھری انجام سے بے خبر ہے جو کھا رہا ہے موٹا ہے ہو رہا ہے نا ترقی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے نال انسان رکھ دے انسان بہترین تو بہترین کھانے رکھ دے نال ہی پھاسی دا پھٹا لا دے انہوں کا ایک کھاون تو بعد جتنی کھانے کھاوے گا فوراً پٹے دے لگ جائے گا کوئی تو آڈے جو انسان کھانے کھاوے گا جنوں پتہ ہے کھاون تو بعد پھٹے دے چڑھنے او کھوسی کچھ ہے کھاون تے بھول گیا جو اتے کھڑے لامن شروع ہوئے تھی کھاون تے جتھریا جیڑا اتے ہے ہی ہوئی لامن رنگ پیلا اکھی سوک گیا متھا رہ گیا چمڑا رہ گیا پیٹ سوک گیا زبان سوکی ہے صحیح آشیاں کیا اس کا مطلب ہے حیوان اور انسان کے درمیان تمیز انجام کے دیکھنے کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ کفار جو ہیں یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اپنے انجام موت اپر حشر حساب کتاب دوزخ سے بے خبر ہے اس لیے کھا کر موٹے ترقی ہو رہے ہیں اور جو مومن ہے وہ اپنے انجام کو دیکھ کر کھاتا ہے اس لیے مومن موٹا نہیں ہوتا کتاب ہے جو کھاؤں گا حساب دینا پڑے گا اس لیے مرضی سے کھاؤ تاکہ حساب نہ ہو کافر ہے جدوں حساب ہی نہیں دینا دے رہے نہیں آؤ بے حساب کھاوے ترقی کریں تواڈے ملک کون ترقی آفتا ہے جی نہ کتاب نو نہ حساب نو جب بے حساب ہو جائیں کہ بے کتاب ہو جائیں یہی انسان حیوان ہے درمیان حیوانوں کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے انسانوں کا حساب بھی ہے کتاب بھی ہے کتاب اور حساب بھی ہے جڑی انسان دے حیوان تمیز کر دی حیوان نو پتلا موٹا نہیں ہون دیندی پتلا نہیں ہون دیندی تے انسان نو موٹا نہیں ہون دیندی اب اللہ تعالی نے کیا فرمایا حیوان تو پیٹ اب دنیا انسان کو عقل بتاتی ہے کہ سب کچھ تیرے لیے ہے یہ دنیا لیکن انسان اپنی اکل نہیں پتا لگ سکتا نہیں پتا لگ سکتا اس لیے انسان نے اپنی اکل نال بہت کچھ دنیا میں تعمیر کی کپڑے نے اپنے بنا لینے مکان بنا لینے اس واسطے انسانہ دے کول جب تک انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے دنیا کے لیے تو معاشرے میں کون سے انسان پیدا ہوتے ہیں لوہار درخان نئی کمبھار یہ سب کچھ بناتے ہیں یہ انسانی معاشرے میں جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے نا اس وقت سب انسان دنیا کے پیشے بھی تھے اور دنیا کے پیشہ ور لوگ بھی تھے آن کمبھار بھی ہر کوئی آن درخان بھی آن مستری بھی آن مزدور بھی آن ارن مند بھی آن سندکار بھی تاجر بھی تھے قاضی بھی تھے حاکم بھی تھے عابد بھی تھے معبود بھی تھے سب کو جا لیکن انشانہ دا بڑھایا یا سی رسول کیوں آئے انشانہ کو تو سب کو جا رسول کیوں آئے رسول اس واسطے ہے کہ یہ سب کچھ تو تمہارے لیے لیکن تم کسی اور کے لیے جن رسول نے آگے دسیا تم کسی لیے دی قسم زندگی دے ساری کائی پلٹ ہے اس کا مطلب ہے صرف رسول ہے جڑا آ کے انسان کو دستا ہے دے انسان دا مقصد کی اور انسان مقصد نال بڑھ کدے نال بندا ہے اور مقصد دا تعلق کے نال ہے رسول نال ہے جب تک رسول اور کتاب کو نہیں مانو گے تو تمہیں مقصد حیات کا پتہ نہیں لگے گا اور جب تک مقصد حیات کا شعور نہ ہوے تو انسان کے پاس عقل نہیں رہتی اور جدو عقل نہ ہوے روح نہیں ہوندی روح نہیں ہوندی جسم نہ ہوندا جسم روح ان عقل ان سب چیزاں اگر کوئی قدر ہے تو پھر مقصد حیات نال ہے اور مقصد حیات بھی رسول دستا ہے طریقہ حیات بھی رسول دستا ہے اس واسطے سنی مسلمانوں اللہ تعالی نے جتنی نبی رسول بھیجے نے کوئی نبی رسول حیوانہ والا ڈنگرا وال کوئی نبی رسول ڈنگرا والا آیا حیوانہ والا آیا کنا والا آیا انشانہ والا آیا کنا والا آیا انشانہ والا آیا حیوانہ وال کیوں نہیں گئے نبی حیوانہ وال کوئی نبی نہیں نہ گیا کوئی گیا نبی آیا کوئی وہ ڈھور ڈنگر والا کوئی نبی آیا ہے نہیں کیوں نہیں آیا اس واسطے کہ اللہ تعالی نے حیوان کو دنیا کے لیے پیدا کیا کد واسطے دنیا واسطے آخرت کی تو بنایا ہی نہیں تو جڑے دنیا واسطے انہوں واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہی نہیں نبی بھیجا ہی نہیں اب جڑے کافر ہوندے نے او کیویں بڑھندے نے جو انسان کافر ہوندے نے او کیویں ہوندے نے او وی ایویں ہی ہوندے نے انہاں دی زندگی ہوندی ڈنگراں والی عقل ہوندی انہاں دی ڈنگراں والی

نہیں ڈنگر اللہ نے بڑا دنیا کیتے انہاں کیتے نبی رسول نہیں انسان اللہ نے دنیا کیتے نہیں بنایا اپنے کیتے اور آخرت کیتے بنایا ہے کیتے کیتے جیڑا سمجھے میں دنیا واسطے نہیں میں آخرت کیتے میں صرف اپنی ذات کیتے نہیں میں خدا دی ذات واسطے اس نبی رسول منن دی ضرورت ضرورت ضرورت سنی مسلمان ہو ڈنگر نبی دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا انسان نو نبی دی لوڑ نہ سمجھے انسان آ کے مینو بھی نبی دی لوڑ نہیں انہوں تسا ڈنگر آکھو گے انسان آکھو گے یا ڈنگر تو بد آکھو گے کی آکھو گے ڈنگر تو ڈنگر نے آخیا سان نہیں کیوں ساری اپنی دنیا دا جہان جہان جنہ انسان نے آخر سان نبی کیوانہ بھی نبی لوڑ نہیں انسان بھی لوڑ نہیں ہوں حیوان جو انسان کیوں فرق کرے گا یا اس کو انسان کہو گے جو کہے مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے نبی کی ضرورت نہیں وہ انسان ڈنگر نبی دی لوڑ کوئی نہیں انسان نہ ہوئی پھر انسان ڈنگر وانگ ہوئے کہ نہیں وہ ڈنگر وانگ ہوگا کہ نہیں ڈنگر وانگ ہی تو نہیں آکھ سکتا کیونکہ جڑے ڈنگر نے نا اگر انہاں نو اللہ دے نبیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی لیکن اللہ دے نبیاں نو من دے ضرور نے من دے انسانوں کو ضرورت ہے لیکن بعد انسان مانتے نہیں اور سب حیوانوں کو نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ منتے ضرور انسان نبی نو نہ منے اساں ڈنگر بھی نہیں کہہ سکتے ڈنگر بھی نہیں کہہ سکتے کی آکھاں گے ڈنگر وانگ نہیں ڈنگر تو ودا ڈنگر تو اچھا ہوں اگلا سوال ڈنگر دے کول بھی تو پتر نو نہیں بھیجے گا بھیجے گا نہیں تے جیڑا ڈنگر وانگ انسان او دے کول بھی نہیں بھیجے گا بھیجو گے پتر جیڑا ڈنگر وانگ کھاوے پیوے اٹھے باوے او دے کول پتر بھیجو گے تعلیم کیتے علم حاصل کرن ایدا مطلب ہے انسان نہ حیوان دے کول اپنی اولاد نو بھیج سکدا ہے نہ انسان ڈنگر وانگ ہے او دے کول بھیج سکدا ہے تے تریجے نمبر دے ہوندا ہے جڑا ڈنگر تو بد او ہے کافر اب میں سکول والوں سے سوال کرتا ہوں ڈنگر دے کول بھی تسا نہیں جاندے جڑے ڈنگرا واگ نے انہاں کول بھی نہیں جاندے اے پنڈا تھاں والے نو سکول والے کی نے ڈنگرا ڈنگر لوگ کی لے اچھا جی جڑے ڈنگرا واگ نے اے اپنیاں کوڑیاں دے ہاتھ رکھ کے خود وی اوندے نے تے جڑے ترقی یافتہ نے او آئی لو یو تے آئی کاڈ یو پتہ لگدا ہے اچھا کدی کان نے اپنی کامنی نو ویایا ہے کدی سنیا چیڑی ماں ہوے چیڑا پیو ہوے انہاں آکھیا اج ساڈی کڑی جوان ہو گئی ہے چیڑی مائی تے اساں اجے دی رسپی کرنی ہے کدی سنی جے گاں مانج ڈھور ڈنگر پکھی پرندیاں وچ کدی نکاح دے رخصتی سنی جے ترقی والے وچ کدی سنی جے نو نو پتہ پتہ ہے ہے فرینڈ بوائے تے آئی کاڈیو ہو گئے جٹھو او خدا ہدایت بخشے تساں اپنی نو دیو ان پڑھ ہے تے تیرے ہاتھ تھلے جا رہی ہے جدو پڑھ گئی تیرے اوتے او دا ہاتھ ان پڑھ ہوے گی تو اگے گا پتر میں لے آندا پسند کیتا چاچے دا پتر او اگے گا ابا پھر دا ابا میری ٹھیک جب پڑ جائے گی پھر تیرا ہاتھ نہیں رہے گا ہاں، مینو پتہ لگ گیا کہڑے فرینڈ بوائے نال مر جا پہلے سلاد چلے گی بعد میں چٹنی ہوگی تیجی دفعہ سالن ہونا پہلے سلاد چلے گی چومی چٹی پھر چٹنی اس کو کہتے ہیں ان جو آئے ان مری گئے ہوئے ان ان وا اے اے اے اے اے جوا ساتھ لگی بات پہلے مڑ چٹنی تری جی سالن

وہ پھر سارا کچھ اپنا آپ ہی لب دیے کیونکہ تو ابا تو یا پینڈو بے شعور تینو پتہ ہی کوئی نہیں منڈا کیڑا لبڑا ہے اس واسطے کدی اے سب پوچھو تم نے اپنی ان ان تعلیم یافتوں سے پوچھو کدی تو اپنی کڑی نو کپڑے لے دیتے ہیں جمی چھوٹے لاتے میں لے دیتے جدوں دی وڈی ہوئی پتہ ہی کوئی ہی میں انہوں کدی کپڑے نہیں لے کے جیتے اللہ نے ہو جا کرم کیتا سارے کپڑے میرے ہوئی لے آؤں دی سارے کپڑے ان پڑھ ہوے گا تے چھو نو لے کے دے گا جے پڑھ جاوے گی تے تینو لے کے دے گی دس گیڑی لینی کیڑی لینی یہ چیز دی گل ہے جڑی کھا ویندی

ران گھوڑا ران دے تلوار اکھ کچھ ران سیانے جو ٹور گئے مملے جو رہ گئے جتنا سمجھا کے جاؤ گنجا ایک بندہ سے انہوں خارج ہی واہ واہ اگلے اوزین سال مانج مکی انہوں نے کہا گالے بھی دریات پار جانے تھے کھڑی مانجے رستے بیچنے کھرک نہیں کرنی مانج تیری ہے جدو مانج دا سونے سونے آگا مہدہ تو اللہ میرا پکا کھرو ایک میں نہیں مارنی مانج تو زانی لاما انہیں آگا ٹھیک ہے جدو دریا آج گیا ہنو ہولے ہولے کھرو ایک جا شروع تھی گئی اخیر درمیان آج گیا تے مارے اسی میں گس آگے تو آنی مانج ہکے گسے دے گئی تو آنی مانجے

ان پڑھ مسلمان نے دعا مانگ اللہ کرے تو ان پڑھ جب میں نے دس دیا کہ میں ان پڑھا میں شکر ہو بھی مبارک باقی مولویا نو ان پڑھ دسو خالی ان پڑھ خالی ان پڑھ او میں کہا گھر پی جن پڑھے ہو تے گھر رکھی بیٹھا ہے تو میرے بابا حیوان کے پاس انسان نہیں جاتا جو حیوان کی طرح انسان ہو اس کے پاس بھی تم نہیں بھیجتے اور جو انسان حیوانوں سے بخت ہے اس کے پاس کیوں بھیجتے ہو کافران نبیان دی لوڑ نہیں اوے امتو تو انو کافران دی کی میں لوڑ پائے گئی او کافران نے سوڑے نبیانو ملے نے ساڈے نبی منیا کی لڑے لے جنگا لڑیا نے وہ میں سوال کرتا ہوں سکول والوں سے رسول والا سوال کرتا ہے کافروں کو تو ہمارے رسول سے کچھ نہیں ملا اور ہمارے رسول نے کافروں سے کچھ نہیں لیا اور کلبا کو گلاب کو تم کافروں سے کیا لیتے ہو جو ہمارے رسول نے نہیں دیا کافر رسول سے کچھ نہیں لیتا تو محمد رسول اللہ کا امتی بھی کافروں سے کچھ نہیں لے سکتا آج فیصلہ کر لو سکول والا کافروں سے لے رہا ہے اور رسول واپلا رسول سے لے رہا ہے رسول سے کچھ نہیں لیتے تھے لیندے سن کدی تاریخ میں بتا دو کوئی ہندو سکھ یہودی مجوسی انگریز رحمت اللہ کے دور میں آئے ہوں رسول کیا پاس کوئی آتا تھا کوئی کافر چھوٹے جو مسئلہ پوچھا آیا تھا نہیں تو کافر تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ رسول سے نہیں پوچھتے تھے اور امت بڑے سے بڑے مسئلے بھی کافروں سے پوچھتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول کافر سے کچھ نہیں پوچھتے تھے کیونکہ رسول دنیا میں کسی کافر سے لینے نہیں آتا رسول ہوتا ہے آخرت سے آتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے آتا ہے رسول کی زندگی آخرت ہے وہ کافروں سے کیا لے گا اور کافر کی زندگی دنیا ہے وہ رسول سے کیا لے گا اس کی زندگی دنیا ہے اس کی زندگی آخرت ہے کافر آخرت کو نہیں مانتا اور اللہ کا رسول دنیا کی عزت نہیں کرتا کافر رسول رسول سے نہیں لیتا رسول کافر سے نہیں لیتا آج امت کافرہ تو تم پہ لے دیئے کہ تم آخرت کے طالب نہیں ہو دنیا میں کتے ہو جو دنیا کا کتہ ہے وہ کافر کا نوکر ہے جو آخرت کا طالب ہے وہ رسول کا جاکر ہے دنیا دے تالے بنو کافروں کے پاس جانا پڑا یہ دنیا ہی ہے اب میں سوال کرتا دسو دنیا نے سارے رسول دی عزت کی ہے دنیا نے ساڑھے رسول دی عزت نہیں کی ساڑھے رسول نے بھی دنیا دی عزت دنیا عزت کرتی تو پتھر کیوں مارتے پتھر مارے رسول ساڈے کو مارے نے پتھر جنگا کیتیاں نے لڑائیاں کیتیاں نے صدمے دیتے نے دکھ دیتے نے پتھر مارے نے میرا یہی سوال ہے رسول دے کول دنیا دی عزت نہیں دنیا میں رسول کی عزت نہیں ہے ارے امتی امتی دنیا نے رسول کی عزت نہیں کی رسول نے دنیا کی عزت نہیں کی اے امتی جب تو دنیا میں آ کر عزت لے گا تو رسول سے رشتہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ رسول نزدیک کوئی عزت والا ہے جو دنیا کی عزت نہیں کرتا اور دنیا میں وہی رسول کی عزت کرے گا جو دنیا کی عزت نہیں کرے گا دنیا کی عزت اور رسول کی عزت جمع نہیں ہو سکتے رسول دنیا کی عزت والا رسول کا دشمن ہے اور رسول دنیا کا دشمن ہے اگر عزت لینے چاہتے ہو ارے امتی جڑی شاید رسول نے عزت نہیں کی تھی اور جڑی شاید تیرے رسول نے عزت نہیں دیتی اور جلیا تینوں کی میں دے سکتی ہے اگر دنیا عزت والی ہوتی تیرے رسول کے پاس تو تیرا رسول دنیا کا طالب ہوتا معاذ اللہ اور تجھے پتا ہے تیرے رسول کے گھر میں کیا ہوتا گھر میں کیوں ہوتا بتاؤ دسو تے رسول کا خزانہ کتنا ہے کوئی اپنے رسول کا محل بتا دو اے محل بنان والی امت اپنے رسول کا محل بتاؤ اے سونے اور چاندی دے دے طالب امت اپنے رسول دا خزانہ بتاؤ نہ خدانہ بتا سکتے ہو نہ محل بتا سکتے ہو اگر رسول کا محل ہے تو جنت ہے اگر رسول کا خزانہ ہے قرآن خزانہ محمد دا ہلاک رسول کا دنیا میں محل نہیں ہے چڑیا دی سات تھی ستیر سال کھجور دے دنیا میں رسول کا خزانہ نہیں کارون کا ملے گا کیسر و کسرا کے محل ملیں گے کا خزانہ ملے گا کیسر و کسرا کے محل ملے گے دنیا میں رسول کا خزانہ نہیں ملے گا نہ رسول کا محل ملے گا تو اللہ کے بندے ہو اگر رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں محل نہیں جنت میں بنانے ہوں گے دنیا میں خزانے نہیں قرآن محل بنانے ہوں گے دیکھو یورپ میں جا رہے ہیں کیا کہنے کوٹھی لینے جا رہا ہوں ارے پاگل کے پوت تجھے کیا پتا جی یہ کوٹھیاں بنا رہے ہیں یہ کوٹھیاں نہیں ہیں کب رہے ہیں اکل کا علاج کر یہ کوٹھیاں نہیں ہیں یہ قبریں ہیں جیڑی شے جنیا اللہ دی نافرمانی تے غضب دے اوپر رکھیاں جاون او قبراں دی تے کوٹھیاں نہیں ہوندیاں ان ترقی یافتہ محلوں میں کوٹھیوں میں ٹاؤنوں میں سوسائٹوں میں محلات میں بینکوں میں تھانے میں اسمبلیوں میں کچہریوں میں نیچے تم نے کیا دبا کر رکھا ہوا ہے دین شریعت انسان خرافت غیرت ادب قرآن کو دبا کر رکھا ہوا ہے جب خدا قرآن کو نکالے گا تیری دیواریں پہلے ہی لے لی خدا نے نکالنا تو ہے قرآن کو نیچے سے تم نے نیچے جو دبا رکھا ہے انسانیت کو دبا رکھا ہے لاکھوں انسان چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کمانے والے بھوٹے ہیں نکم میں کر رہے ہیں ہاں جب خدا کی ذات غضب اور جلال میں آئے گی تو سنی مسلمان یہ محلات یہ کوٹیاں یہ ٹاؤن یہ سوسائٹی اس کے غضب اور جلال کے ساتھ جب زمین ہلے گی تو یہ کوٹیاں کپڑے ہیں کپڑے نہ بناؤ کوٹیاں نہ بناؤ دنیا میں کوٹیاں کپڑے ہیں اگر جنت محل بنانا چاہتے ہو تو جنت میں رب نے بنا لیا میرے تو کوئی پوچھا کہ دی کوٹھی بناوا میں کہ پوتر قبر بنے نہیں تے بنا آکھے کیوں میں کہ پتر کوئی دفنا والا لبھے گا نا تے مونڈے دے چکے گا تین منزلہ نے جب کوئی بچے گا ہی نہیں مونڈے پر کون اٹھائے گا نہیں جنازے والے نہیں ہوں گے کول خانی والے نہیں ہوں گے پیچھے کلمے والے نہیں ہوں گے جو قوم اپنی دنیا کی تعمیر خدا کی دشمنی اور بغاوت پر کرتی ہے ان کو دفنانے کی ضرورت نہیں قوم آج کو کس نے دفنایا قوم سبود کو کس نے دفایا قوم نو کو کس نے دفنایا قوم اسرائیل کو کس نے دفنایا اور جو خدا کے پر ہوتے ہیں ان کو دفنایا نہیں جاتا ان کو دفن کیا جاتا ہے آتے ہیں ہیں ہو جاتے بنا تین منزلہ چار منزلہ اوپر جا رہا ہے جب خدا کا غضب جلال جلال غضب اور جلال میں آئے گا تو تیری زمین کو یوں ہلائے گا جب زمین کو ہلاتا ہے تو بڑے بڑے کو دل ہل جاتے ہیں پھر کوٹھی وچ کوئی نہیں رہندا جدو زلزلہ ہوندا ہے مکانہ تو باہر نکلے کھڑے مکانہ تو اس پر کیوں نہیں دے اندر بہو تمہارے ہیں نا بہو کون بہوے تو رب کڈے کون کھڑے خود نکلتے ہیں میں نے جب دیکھا شہر والوں کو زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑیا وہ لیڈیاں جڑیاں بڑیاں جو ٹھنڈیاں کھا کے بندر بیٹھی ہوں گیا نے جو تو زلزلہ ہاں جی جی جی جی کھڑو میں کے بھونڈے نے پھر نہیں چیخاں ویکھو چیخ چی فیشن ہو ڈیڈی جی ہاں، دل گھبرا رہا ہے کھاڑ تو وڈی جنگ جو دی پوترا میں دے حالی لال سٹ کے نیل گیا جاؤ ابھی آتا ہے خدا کا غضب قرآن گٹروں میں نالیوں میں روڑیوں میں کسی سے پتہ پوچھو ملا کہاں ہے مسجد میں پیر کہاں ہے آستانے پر افسر کہاں ہے دفتر میں حاکم کہاں ہے کرسی پر ہے صدر کہاں ہے صدر ہاؤس میں وزیر کہاں ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اور جب خدا کے نام کا پتہ لوگے تو کیا کہیں گے وہ روڑی پر پڑا ہے پر پڑا ہے ارے خدا کے نام کو روڑی پر گرانے والوں کے نام کو اٹھانے والے ہیں لمحے تمہیں اٹھانے والا کو نہیں ملے خدا کے نام کو گرانے والے ان کو اٹھانے والے ہیں اور جب خدا تجھ کو گرائے گا تو ابھی میں ابھی میں سارا سفر کرے نا جدو لگیند ہے سڑکاں دے فوٹ پاتھ ہند ہوتے شکرینہ ٹوٹ دیا نے اوہی شکرینہ جا کے فٹ پاتھ نے ساتھ دیا خدا کا نام ہے لاوارش پڑا ہے مٹی میں پڑا ہے ارے یہاں تو جوتی تم نہیں گزارتے ننگے پاؤں نہیں گزرتے جہاں خدا کا نام پڑا ہے سکرینوں پر لکھا سکرین ٹوٹی کیونکہ اب خدا کا نام تو ہے کہ سکرین کام کی نہیں ہے بھی نام بھی تو کام کا نہیں ہے سکرین نال نام تھی سکرین ٹوٹ گئی نام کی کیا قدر ہے کھڑی اٹھڑ دی او میں تا اج مینوں دیر ہو گئی میں اوتھوں شروع ہویا ویکھدا ہاں او فٹ پاتھاں دے وچ سکرینا پیاں اوتا کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے ارے جو بد وقت ملا پیر لوسی حاکم عوام جو کل میں جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ منافقو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوتا تو ملک میں قانون رسول کا ہوتا بھی سب سے اوپر ہوتا روریوں پر پڑا ہے یہ بتا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا ترجمہ تے دیسی جمت دساں پاکستان کا مطلب کیا جمے تھے بہو ہیں ویسے سپیکر بند ہوئے گئے تھے پھر میں میں تو نہیں دشاں کیونکہ بڑا سڑیا ہوا ترجمہ ہے ایک بارے دا اشتہار ہے اوتے لکھا کر یا اللہ یا رسول اللہ جھوٹے پر لانا میں میں گڈی مڑئی ہے تو اللہ تعالی نے مڑوائی ہے میں گڈی مڑئی ہے میں کہ یار فلیکس پہ آیا تے لکھا ضرور ہو سی جدو میں اٹھاون گیا اوتے لکھا کر یا اللہ یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ گوبر دے اوپر تھاپیاں دے اوپر فلیکس پڑا ہوا ہے یہ ہے دین تخت پر لاؤ گے یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جڑا کتا ملا ہے بکواس کرے اس کو دے میرے نالے کب نال ہاں، منافق یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا اگر کوئی پاکستان کے جھنڈے کو گرا دے تو اس کو توہین قومیت کے تحت مجرم قرار دیا جاتا ہے اور جو خدا رسول کے نام کو گرائے اس کو مجرم نہیں یہاں جھنڈے کی ہے لیکن رسول کی عزت نہیں تو میرے بابا گلا گلا نکل دیا نہیں گلا بڑیاں اس لیے ہاسا چیشتی جڑا نا صرف اسا کی آنا خلاصہ تینو اپنی فکر دا سنا دینا ہم انسان کسے کہتے ہیں ہم مسلمان کسے کہتے ہیں اور ہم سنی کسے کہتے ہیں دس دیا جے کسے ماں دا دودھ پیتا بتری دھاراں دے ہک توڑ کے دکھاوے میں کہتا ہوں حقیقی انسان مومن ہوتا ہے حقیقی انسان اور حقیقی مومن سنی ہوتا ہے حقیقی مومن اور حقیقی سنی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے حقیقی انسان حقیقی مومن اور حقیقی سنی دیکھنا ہے مکمل انسان مکمل مومن مکمل سنی دیکھنا ہے تو اللہ کے باقی دفتروں میں نہیں بازاروں میں نہیں سکولوں میں نہیں ہوٹلوں میں نہیں یورپ میں نہیں اگر دیکھنا ہے زندہ انسان دیکھنا ہے تو امام بابا شریف چلے جاؤ اگر قبر کے نیچے دیکھ لیتے باب فرید کے پاس چلے جاؤ اگر زمین کی کھنڈ دے انسان دیکھنا ہے تو امام آباد شریف چلے جاؤ اگر زمین کے پیٹ میں دیکھنا ہے تو پاک بتن شریف چلے جاؤ میں تو یہی چاہتا ہوں تھوڑا کیا خیال ہے دے گنج میں جائیے کوئی نہ تو وہ ہمیں کہتے ہیں انسان ہم بناتے ہیں ارے تمہارے پانو کی پتا باندر کی پتہ انسان کی لیں اگر تم انسان ہوتے تو سب سے پہلے مسلمان ہوتے جو مسلمان نہ ہوا وہ انسان وہ کہتے ہیں کیسے میں نے کہا جس کو اپنی انسانیت کا شعور ہو جاتا ہے اس کا دین اسلام ہی ہو جاتا ہے اور جب تک انسان اسلام کو قبول نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ابھی اس کا شعور انسانیت ناقص ہے کامل نہیں ہے اور جب آپ کو انسان سمجھے گا تو ضرور مسلمان ہونا پڑے گا ناچار نہ کافر نہ تمہاں نہ چار مسلمان شو سارے کافر تو نہیں بن سکتے مسلمان تو ہونا ہی پڑے گا بابا وہ ہے حقیقی انسان اب دور حاضر میں انسان مسلمانی بتا دوں مسلمانی وہ حقیقی انسان بتاتا ہے میں یار مسلمانی وہ حقیقی انسان بڑے حضرات اس نے کہا مومن وہ ہے جس کے اندر ادب ہو غیرت ہو کفر کی مخالفت ہو انسانوں سے پوچھا جاتا ہے انسان کسے کہتے ہیں حیوانوں سے نہیں پوچھتے انسان کیا ہوتا ہے انسانوں سے پوچھا انسان اسے کہتے ہیں انسان سکولوں میں نہیں بنتے انسان یورپ میں نہیں بنتے وہاں انسانیت گم ہوتی ہے گم ہوتی ہے اگر انسان لبنا ہی اللہ دے بندیا ملنا ہی لبنا ہی تے پھر حال ہی لبنا ورنا ہے یہ انسان ہے میرے مذہب میں تو بات انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ چار یہ خدا کے انسان ہے یہ بے مراتب ہیں اپنے مراتب کے مطابق یہ اعلی انسان ہے بس اس کے بعد مومن تو میں جی انبیاء صدیقین شہداء صالحین مومن یہ انسان تو یہ مطلب نکلیا سونے او ایسے ہی یاندے بیٹھے ہیں انسان بڑا منا پیندا ہے جم دن کوئی انسان نہیں آتے وہ بھی آنے ہم انسان بناتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم انسان بناتے ہیں وہ انسان بناتے ہیں وہ جو بم بناتا ہے وہ انسان بناتے ہیں بم بنانے والے ہم انسان بناتے ہیں بم نہیں کر بناتے دم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں انہوں نے انسان تیار کیا ان کا انسان یورپ کا ہے لالی بیٹھی انہیں پیر میر علی شاہ لال مقابلہ ہو گیا یورپ کے انسان کا اور رسول کا اور انسان اور سکول کا انسان رسول کا انسان پیر میر علی سی سکول دا انسان انگریز انہیں پوچھا ہے تسبیح ہے انہیں آگا جی میری تسبیح انہیں آگا یہ کی انہیں آگا یہ پسٹول ہے انہیں آگا یہ دینا کی کر دے انہیں آگا یہ دینا مار دینے وہ لالی بیچاری بیٹھی بے سہتی وہ کھوتی دے پتنے کڑک کی تھی لالی بیٹھی میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ تسبیح پڑھ رہے تھے انہیں کہا تو ہتھیار ہے تو مار دیتے ہو آپ نے تسبیح پھیری فرمایا ہم ہتھیار ہیں ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں تمہارا کام مارنا ہے ہمارا کام جلانا ہے تم کائنات کے لیے لانت ہو اور ہمارا رسول جملہ جہان کے لیے رحمت ہے تم مارنے والے ہو ہم جلانے وہ دیکھو ارے میرے انسان بننا ہے تو اسلام میں آنا پڑے گا اسلام جب میں جب آئے گا تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ کافر انسان ہے الحمد للہ کے تک تک اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو انسان نہیں کہا بس سمجھے جب وہ انسان ہی نہیں ہے تو پھر انہاں کو انسانیت دے مطالبے انسانیت دے دعوے انسانیت دیاں گلاں کرنیاں سکھنیاں پوچھنیاں بے وقوفاں دے کام نے اس واسطے دعائے اللہ رب العالمین توانو سانو اپنے دوستان دی دوستی نصیب کریں اپنے دشمنہ دی دشمنی نصیب کرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بے جو قبلہ شاہ